حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکنے کے قریب اور تازہ کھجور کی مشترکہ نبیس نہ بناؤ اور تازہ کھجور اور منقع کو ملا کر نبیس نہ بناؤ نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو تریسٹھ